حضرت صاحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ لوگوں میں بیٹھا تھا کہ ایک عورت آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں آپ میرے بارے میں جو مناسب سمجھیں فیصلہ فرمائیں آپ چپ ہو گئے اور اسے کچھ جواب نہ دیا وہ دوبارہ کھڑی ہو کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائے آپ پھر چپ رہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں تو اس عورت کا نکاح مجھ سے فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مہر وغیرہ کے لیے کوئی چیز ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی ہو وہ گیا تلاش کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی چیز نہیں ملی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں آپ نے فرمایا تجھے کچھ قرآن یاد ہے اس نے کہا جی ہاں مجھے صورت حفظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قرآن مجید کی ان صورتوں کی تعلیم کے عوض تیرا اس سے نکاح کر دیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیاسی